تو ان دونوں ہی اس میں سے کھا لیا اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنی اوپر چپکانی لگے اور آدم سے اپنی رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی رانا پائی